أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے اور کچھ بھی نہ تھا اور سب کچھ بنایا بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنایا بھائی کیا ہو گیا یہاں مت بیٹھو میں چھوڑ دوں کچھ نہیں تھا سب کچھ بنا دیا ہوا کے بغیر ہوا بنائی پانی کے بغیر پانی بنایا آگ کے بغیر آگ بنائی انسان کے بغیر انسان بنایا درخت کے بغیر درخت پیدا فرمائے مچھلیوں کے بغیر مچھلیوں کو اس کو مبد اللہ کی ایک صفت ہے مبد مبد کسے کہتے ہیں جو آدم سے وجود دے کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے مبدی کائنات کا کچھ علم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حل کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ تھا سب کچھ ہم نے بنا دیا ایک صفت دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ وہ مبدی یعنی بغیر مادے کے لوہا پہلے موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ نے لوہے کو بڑھا دیا یا سونا پہلے تھا پھر اس سے سونا بنایا یا چاندی تھی اس سے چاندی بنائی کچھ نہیں تھا صرف اکیلا الاول لیس قبلہ شیع ایسا اول ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا الآخر شے پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے جب کچھ بھی نہ رہے گا یہ کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے اس میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں کچھ نہیں رہے گا سب فنا تو مبدی بغیر کسی چیز کے بنا ہے پھر بدیع اللہ کی ایک صفت ہے بدیع بدیو کسی کہتے ہیں جو جو کسی نمونے کو دیکھ کے نمونہ تیار نہ کرے بلکہ اپنے علم سے ہر چیز کا نمونہ بناتا چلا جائے میں پہلے اللہ کے سامنے انسان کی کوئی کوئی ماڈل کوئی تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے انسان بنایا آسمان کی پہلے تصویر کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا پہلے زمین کی کوئی اللہ کے سامنے تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے زمین بنائی درخت شیر چیتے ہاتھی انسان انسان ہر انسان کا رنگ شکل آزا جوارے حتیٰ کہ اندر کا نظام بھی بالکل جدا جدا ہے تو بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے پھر معید معید کون ہے جو پھر اس سب کو دوبارہ لوٹا دے گا تو ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ ہم نہ تھے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا پھر اللہ نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میری پہچان ہو تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو وجود بخشا آسمان کو بلند کیا رفع السماوات اوپر اٹھا دیا والارض بعد ذلك دحاها زمین کو نیچے بچھا دیا بچھ جانا بھی اللہ کا ارادہ اور اٹھ جانا آسمانوں کا اللہ ہی کا ارادہ دن کا روشن ہونا رات کا تاریخ ہونا یہ اللہ پاکی کی ذاتی قوت ذاتی ارادہ پھر اس میں اللہ تعالی نے انسان کے پیدا ہونے کا اعلان فرمایا انی فی الارض خلیفہ انسان آ رہا ہے ہم بھی کچھ نہ تھے اس کو بھی اللہ نے بتایا الانسان من لم یکن شیئا مذکورا اے میرے بندو ایک تم پہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے پھر اللہ نے وجود بخشا اب اس میں میں میں آپ غور فرمائیں کہ دنیا آ جانے ہماری کوئی پسند کو دخل نہیں اللہ نے چاہا پیدا فرمایا پھر کس زمانے میں ہم نے آنا ہے اس میں بھی ہمارا ذاتی ارادہ شامل نہیں اللہ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا چاہا پیدا کر دیا آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی ذاتی ارادہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو جہاں چاہا پیدا فرمایا پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرمایا ہم مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں عورتوں نے درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کیا جائے فلاں خاندان میں پیدا کیا جائے یا فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے یا فلاں ملک میں فلاں شہر میں پیدا کیا جائے یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ جس میں ہماری چاہت کو کوئی دخل نہیں یا الناس انا خلقناکم من ذکر و اے اے میرے بندو انسانوں میں نے تم میں سے کسی کسی کو کو مرد بنایا عورت بنایا تمہاری چاہت سے نہیں اپنی چاہت سے و قبائل پھر میں نے آگے تمہارے خاندان بنائے تمہارے قبیلے بنائے تمہارے فیصلے سے نہیں اپنے فیصلے سے قریشی اپنے ذاتی فیصلے سے قریشی نہیں راجپوت اپنے ذاتی فیصلے سے راجپوت نہیں پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں ایرانی ترکستانی تورانی یہ سب کے سب خالق کائنات کا ارادہ ہے ایک گندے پانی پر جس کو جیسی شکل چاہتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے ایک کو عورت بناتا ہے ایک کو مرد بناتا ہے ایک کو عربی بناتا ہے ایک کو عجمی بناتا ہے کسی کو خوبصورت بناتا ہے کسی کو بدصورت بناتا ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نظام اور ذاتی فیصلے ہیں اور وہ آسمان پر چل رہا ہے یعنی کہ ہمیں اس نے مچھر بھی وہی بنا رہا ہے مکھی بھی وہی بنا رہا ہے پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے اوقاب بھی وہی اڑا رہا ہے ایک چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے ایک ڈھیلے کا بھی وہی خالق ہے ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ خالق ہے ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے صحرائے اعظم کا بھی اللہ خالق ہے زمین کے ایک ڈھیلے کا اللہ خالق ہے سات زمینوں کا اللہ خالق ہے ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا بحر الکاہل بھی اللہ نے بنایا اور ساری کائنات کا بحر بر ذرہ ذرہ ایک ایک درخت کا پتا ہر چیز اللہ کے ارادے میں جکڑی ہوئی ہے بندھی ہوئی ہے جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کائنات کا چپا چپا الم تر ان اللہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض غور نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ہو سکے ادھر ہو سکے سورج کو جس دن سے چلایا ہے چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے وہ آج تک حرکت میں ہے یہ ایسی حرکت ہے جس کو حرکت دینے والا نظر نہیں آتا ہر میرا ہاتھ ہل رہا ہے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اس کو ہلا رہا ہے یہ اتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے چھ لاکھ میل فی گھنٹہ سے کی کی اس رفتار ہے چھ لاکھ میل ایک گھنٹے میں یہ دوڑ رہا ہے اس کی رفتار ایسی فکس ہو گئی ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے نہ کوئی سٹیرنگ ہے نہ کوئی اس کے لیے اندر کوئی پیٹرول ہے ایک اللہ کا امر آیا الشمس والقمر بحسبان تیرے رب نے سورج اور چاند کا ایک حساب بنا کر ان کو چلا دیا لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار اب سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی کل فی فلک یسبحون اپنے اپنے نظام میں مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں تو اس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا ہم پر بھی اللہ تجلی ڈالتا کوئی عورت نافرمان نہ ہوتی کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا کسی گھر میں سود نہ ہوتا جھوٹ نہ ہوتا کوئی نافرمانی نہ ہوتی سب اللہ کے فرمان اتنا بڑا سورج جو ایک پل کی ایک پل میں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے زمین پر دس لاکھ ایٹم بم گرائے جائیں دس لاکھ ایٹم بم گرانے سے زمین میں جو آگ پھیلے گی وہ سورج ایک سیکنڈ میں پھینک رہا ہے ایک سیکنڈ میں اور کیا پتا اس سے بھی زیادہ ہو یا تو یہاں بیٹھے بیٹھے اندازے ہیں قریب جا کے کس نے اندازے لگائے یہاں بیٹھ کے اندازے ہیں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو اتنی طاقتور مخلوق جو ایک سیکنڈ میں دس لاکھ ایٹم بم کے برابر اور اگر ایک شعلہ جو سورج کا نکلتا ہے جو تین تین لاکھ میل لمبا ایک شعلہ نکلتا ہے صرف ایک شعلے کی انرجی کو اگر دنیا والے قابو کر لیں تو دس کروڑ سال تک کسی اور پلانٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں دس کروڑ سال ایک سورج کا شعلہ سات بر اعظم کو بجلی فراہم کر سکتا ہے جو رب اتنی بڑی طاقت کو قابو کر رہا ہے یہ تو چھوٹا سا ہے نا اتنا سورج ہے زمین آسمان کی وسعتیں زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں دوسرا تیسرے کے چوتھا پانچ میں چھوٹا اسی طرح آخر پر علیہ اسلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی عظمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ انہوں نے کہا جی ہم تابع ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے وہ کتنا بڑا جانور ہے جو دس خرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں اور یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے آسمان کے اوپر اس سے ارب ارب ہا گنا بڑی مخلوقات ہے چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا اور قد تھے ان کے ہزاروں میل لمبی مسافت کے تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا پھر یہ آیت پڑی وما یعلم جنود رب کا اللہ ہو آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے ہم کہاں جان سکتے ہیں ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے آپ تو انہی گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں ساتوں زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی جیسے سات زمین پر ایک بکری کھڑی ہو ایسے ساتوں زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ ساتوں زمینوں سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا ایک لکما ہے اس کا اسلام تو دنگ حیران یا اللہ اینا تل کا دابا وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا فی مرجم میں مروجی میری چراگاہوں میں چرتا ہے تو اب آپ سوچیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اینا تل ذالک المرج یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے وما اوتی تم من العلم الا قلیلا تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے پھر ایک فرشتہ ایسا ہے سد لوکن اس کا نام سات دال لام قاف نون سد لوکن ساتوں سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے نوخن پر رکھا جائے ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا ایک قطرہ کتنے ساتوں سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے یہ ساڑھے چار فٹ کی عورت کو اور یہ چھ فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دیتے جس کے سامنے سورج زیر ہو چاند جس کا مسخر ہو ہوائیں جس کے تابع ہوں سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں مد و جدر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو رات جس کے ارادے سے آتی ہو موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو دانا جس اللہ کی اراد کی مشیت سے پھٹتا ہو جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کومپل اوپر نکلتی ہو اور وہ شاخ وہ کومپل تنا بنتی ہو تنے سے شاخیں بنے شاخوں پہ ڈالیاں لگیں ان میں پھول لگیں پھولوں پہ خوشے لگیں ہوشوں میں گوشے لگیں ان میں پھل بنے ان میں رنگ بھرے جائیں ان میں خوشبو بھری جائے ان میں ذائقے بھرے جائیں ان میں مٹھاس بھری جائے کسی میں کڑواہٹ بھری جائے کسی میں کسی میں کسلاہٹ بھری جائے جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھا چلا سکتا ہوا چلے تو پوچھے یا اللہ کتنی چلوں سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں رات آئے تو پوچھے یا اللہ ڈھلوں کہ نہ ڈھلوں دن آئے تو پوچھے یا اللہ غروب ہوں کہ نہ ہوں موسم آئے تو پوچھے یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں زمین چلے تو پوچھے یا اللہ کھڑے ہو جاؤں یا چلتی رہوں فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں آنت الوجوہ سر جس کے سامنے جھک جائیں خشات اسوات آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں ساتوں زمین آسمان جس کے سامنے لرز رہے ہوں تھرا رہے ہوں کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہو چپا چپا جس کی تسبیح پڑ رہا ہو یہ اینٹ اینٹ ایک ایک میرے اللہ اللہ کی کی قسم تعریف میں لگی ہوئی ہے ہم ان کے اندر بیٹھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں پر یہ اینٹیں اللہ کی فرما بردار ہیں کس کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الكبير المتعال الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المقدم المؤخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم اتنی بڑی ذات سے اتنی بڑی ذات جو اتنی طاقت خزانوں کا مالک ہمیں بھی سیدھا چلا دے ساری عورتیں تہجد گزار ہو جائیں کوئی عورت بے پرد نہ ہو کوئی مرد آوارہ نہ ہو اللہ کو مشکل ہے اللہ نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا سب کی چھٹی ہے سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کی مخلوق کو وجود نہ ملے گا پر یہ قسمت کا مارا انسان یہ جو مرد کی شکل میں ہے جو عورت کی شکل میں ہے یہ یہ یہ پھنس گیا ہے ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں ایک آدمی کنویں میں گر گیا اب وہ شور مچانا شروع کر دے میں گرا کیوں میں گرا کیوں میں گرا کیوں اس طرح بھی کبھی نکلے گا وہ تو زندگی بھر اس سے نہیں نکل سکتا یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے میرے بھائیوں بہنوں ہم پھنس گئے آ گئے انسان بن گئے آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم ہم تو سوتے ہیں نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا ہم غافل ہوتے ہیں وہ غافل کوئی نہیں ہے ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو میں غافل تم سے نہیں ہوں دیکھ رہا ہوں چھپو کہاں چھپو گے دروازے بند کر دو چٹخنیاں لگا دو پردے گرا دو لائٹیں بجھا دو اب کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں نہیں ایک ذات ہے جو سات زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے تو جو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے وہ سات زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے غافل سے نہیں واسطہ آجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا ہاں رما ہوں طاقت ہے تو مجھے آجز کر کے دکھا دو پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں لڑ پڑو مجھ سے مجھے آجز کر کے دکھاؤ اچھا مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو کہ میں نے تو کیا ہی نہیں لا ربی ولا تیرا رب بھولتا نہیں تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا لا تاخذہ سنا اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں وما كان ربك نسيا بھولتا نہیں لا حفظهما تھکتا نہیں یتعم ولا یتعم کھاتا نہیں کھلاتا ہے سوتا نہیں سلاتا ہے پیتا نہیں پلاتا ہے مرتا نہیں مارتا ہے حی وہ ایسا زندہ قبل کل حی ہر زندہ سے پہلے زندہ وہ حی بعد کل حی ہر زندہ کے بعد زندہ وہ حی لئی سا کمسل ہی حی اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں وہ حی لا یشبہ حی اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں لا شریک لہو شریک سے پاک لم یتخذ صاحبہ بیوی سے پاک ولا ولدا بیٹے سے پاک قریش جو تھے نا عرب پہلے زمانے میں باپ دادا پر دادا دس دس بیس بیس تیس تیس پشتوں کے نام ان کو ازبر ہوتے میرا میرا باپ دادا میرا فلاں ساری نسلوں کے نام جانتے تھے گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے لنا ربک ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نصب معلوم ہے تو اپنے رب کا نصب بتا تیرے رب کا نصب کیا ہے کیا حسب نصب ہے قبل اس کے کہ اللہ کا حبیب بولتا اللہ خود بولا جبریل برق رفتار کیا ہوتی ہے پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے یا رسول اللہ اللہ نے اپنا نصب نامہ بھیجا ہے آؤ بھائی قریش میرے رب کا نصب سنو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرا رب اکیلا احد سمد غنی بے نیاز ترجمہ صحیح نہیں ہے بے نیاز اس کا ترجمہ صحیح نہیں سمجھ کسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین آسمان برباد ہو جاتے تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے یہ زمین تڑپنے لگتی ہے اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں میں ان کو اندر ڈیفنس کو اندر لے جاؤں گھروں سمیت سمندر اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے لگام ڈھیلی چھوڑ دے غرق کر دیں فرشتے تڑپ جاتے ہیں بعض گنا ایسے ہیں جب وہ انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے اور وہ گنا ہو رہے ہیں ہر ہر ہر جگہ وہ گناہ ہو رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کے چل رہا ہے بے نیاز نہیں ہے سمد ہے سمجھ کیسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے اور جو اپنا کام سب کے بغیر بنا لے عبدی اب و انا ارید و یکون الا ما ارید اے میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا اچھا ہم کیا کریں یا اللہ ہم ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو اگر ایسے کیسے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ سودا کر رہے ہیں اچھا، میرے ساتھ سودا کرو کیا تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں میں نے تیرے اوپر بالکل دیکھنا حرام نہیں کیا دیکھنے سے منع نہیں کیا دیکھنے کی اجازت دی ہے پر ایک حد قائم کی ہے کہ اس سے آگے مت دیکھنا میں نے تجھے سننے سے نہیں روکا دین مشکل تب تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں بہرے ہو جاؤ سنو ہی نہیں جی بھوکے ہو جاؤ کھاؤ ہی نہیں گونگے بن جاؤ بولو ہی نہیں نہیں نہیں ننگے ہو جاؤ پہنو ہی نہیں جنگل میں رہو گھر نہ بناؤ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی پھر تو دن بڑا مشکل ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی بھائی اتنا دیکھ سکتے ہو اتنا نہیں ابھی آپ کو سب کو پتا ہے عورتوں کو بھی پتا مردوں کو بھی پتا ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا کہ یہ سنو یہ نہ سنو کیا سننا ہے کیا نہیں سننا سب کو پتا ہے یہ بولو یہ نہ بولو اب اللہ تعالیٰ ہم پر بھائی سچ بولو پر جھوٹ نہ بولو ہوں اور صحیح بولو غلط نہ بولو اور اچھی بات بولو غیبت نہ بولو مثال دے رہا ہوں وہ قرآن سنو گانا نہ سنو میرا قرآن سنو ساز و آواز نہ سنو اب کچھ سننے پر پابندی لگا دی فَإن سلم تلی فیما ارید اب تو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں کفئی تو کفیما ترید پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے جاتا ہے اچھا دنیا میں کب تک دیکھیں گے بھائی آخری آنکھوں پہ چشمے چڑھیں گے پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے ان کانوں سے کب تک سنیں گے آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے پھر وہ آلے بھی بیکار ہو جاتے ہیں قریب منہ پھاڑ کے گلا پھاڑ کے بولو پھر بھی سنائی نہیں دیتا اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں ہاں جی، اور اس زبان زبان سے کب تک بولیں گے اور کب تک چہ گے آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے آخر یہ چمکتا جسم یہ رانائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے وہ حسن ایک بھولی بسری داستان بن جاتا ہے اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی اسی چہرے پر نگاہ اٹھتی ہے تو کراہت سے نظریں پھر جاتی ہیں وہ جوانی جس پہ چلنے والا اکڑ اکڑ کے زمین پہ پاؤں مارتا تھا آج دو آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے اور وہ گھسٹ گھسٹ کے لوگوں کے سہارے پہ چل رہا ہے جو کبھی اپنے جسم پہ داغ نہیں لگنے دیتا تھا آج اس کا بستر کے اوپر پیشاب نکل رہا ہے اولاد بھی نفرت کر رہی ہے بچے بھی دور بھاگ رہے ہیں نوکروں سے کام کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے ڈیڈی ممی کے تم پیشاب اب اب سنبھالو ہم صاف ستھرے لوگ ہیں وہ کہاں چلی گئی قوتیں وہ کہاں چلی گئی جوانیاں وہ ساری راگ و رنگ کی محفلیں آخری ایک دن ساز خاموش ہو جائیں گے یہ آوازیں زیر زمین چلی جائیں گی اور یہ جسم جس کو ہم ریشم سے ڈھانپتے ہیں اور کبھی کیم خواب سے ڈھانپتے ہیں ایک دن یہ جسم مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا پھر ایک زمانہ آئے گا تکم بینی و ولا حسن مدین مرتن التباذلی یہ امی اور ابا یہ بیٹا اور بیٹی یہ چاچا اور چاچی یہ بھائی اور بہن یہ ایک ایسی بھولی داستان بن جائیں گے کہ جن کا ایک ایک حرف ہمارے ذہن کی کتاب سے مٹا دیا جائے گا بھلا دیا جائے گا قبر تک کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا رہے گا کسی پوتے کو نہیں پتا ہوگا میرا دادا کہاں پڑا ہوا ہے آج تو بیٹوں کو نہیں پتا پوتا تو اگلی نسل میں میانی شریف جا رہا تھا قبرستان ایک ذاتی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک قبر نے مجھے روک لیا ایسی شکستہ ایسی برے حال کہ میں نے کہا شاید ہے اس کو سب نے شاید بھلا دیا کوئی آتا ہی نہیں یہاں حالانکہ میرا کیا واسطہ اس سے یہ یعنی کہ ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے سے ہے تو میرے قدم رک گئے میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں پھر میں قریب ہو کے اس کا جو اوپر وہ کتبہ لگا ہوا تھا وہ پڑھنے لگا لکھا ہوتا لکھا تھا میں ہند تو میرے آنسو نکل پڑے کہ یہ رستم ہند ہے امام بخش کا نام لکھا تھا یا کیا نام لکھا وہ نام بھول گیا تاریخ وفات کیا تھی انیس سو آٹھ اٹھارہ سو چوالیس تاریخ پیدائش اور انیس سو آٹھ تاریخ وفات مجھے وہ اپنے ساتھی کا فاتحہ بھول گیا میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں نے کہا شاید یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہوگا یہ بیچارہ کس حال میں پڑا ہوگا تو کب تک میرے بھائیوں بہنوں اپنے ہم اس جسم کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے وفا کر لیں وفا کرنی ہے انسان کی سرشت ہے بے وفائی کرنی ہے یہ بھی سرشت ہے انسان بے وفا بھی ہے با وفا بھی ہے اب اللہ سے وفا ہو جائے گی نا تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے مزے ہی مزے اور اگر اللہ سے بے وفا ہو گئی اللہ کے بے وفا ہو گئے تو پھر نفس و شیطان کے وفادار بنیں گے پھر مصیبت ہی مصیبت ہے پھر آج ہر گھر جو بجلی کے کم سے روشن ہے لیکن دل کالی رات سے زیادہ تاریخ ہے مصنوعی کہہ کہے گونجتے ہیں دل ان کے خون کے آنسو روتے ہیں چہرے ان کے چمکتے ہیں پر اندر ان کے ویرانیاں ہیں لباس ان کے زرق برق ہیں پر اندر ان کے خاک آلود ہیں کوئی اندر اتر کے دیکھ نہیں سکتا کہ آج کی دنیا آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے کیوں اللہ کے بے وفا ہو گئے تو اللہ کیا کہہ رہا فعین سلم تلی فیما ارید اے میرے بندے اے میری نمازوں کو قائم کرو قرآن کی تلاوت کرو اللہ کے نام پر خرچ کرو اور زکات کو ادا کرو اور میرے میری میری بندیاں بن کے چلو وَذْكُرْنَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آمِنًا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آپ